دیں ویڈیو بنے نہیں عليه بلال بلال وہ تو نا نا مت کرنا مبارک مسا سب لیکن مضمون موضوع شروع کرنے تو بچے کمیلے لوگ انسانیت اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بالکل مخالف اور جس جنہیں آتا اور اخلاق ہے وہ کسی قوم اعلی افضل ترقی نور اور روشنی سمجھ کے اپنا چکی ہے لہذا ہوں مخالف اور ضد جب پیش کریں گے تو اثر نہیں ہونا لیکن کچھ ایسے جی بیٹھے ہیں ان شاء اللہ انہوں دل محبوب ہو اللہ اکبر کبیرہ all of our کوئی آپ کو کام شریف دو چادر بھی نہیں سبجیت مبارک بھی نہیں پنڈے سرکار نے ٹور پہنا واسطے ویسے ہی جائز کپڑا جسم کا پایا ہوئے بندہ ہو سلام باہر جانا حضرت عثمان آئے بندہ رے سونا لگ رہا ہے پچاسی سال کا بابا ویسے ہی ایسے حال ہے تو تو یہو جا کام اگر ہو گئے بھی صحیح کسی کو برا نہیں لگتا پچاسی سال سال اب تو باہر گلیے نیلے رات ملتے ماوا کسی اعتراض کے تو ماما کی گنجائش نہیں ہوتی بول پینا وہ بھی اس ماحول معاشرے رہ کے شادی ہومان اسمان کا نام نام معاویہ ویسے مارفت سے کتابیں نے انہوں میں بہت زیادہ آتے ہیں پھر تابعین تابعین سبا کتنے کہڑے کہڑے امام ہوئے ہوئے اور پوچھو حضرت عثمان عثمان کا کی مانا عثمان کا مانا ہوتا ہوں ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ دو بیمایا اور فرمایا سو بیٹی بھی ہوتی تو میں لکھ لکھ دیتی ہوں سر سا تلک کوئی نہیں اور پھر جی بھی کوئی جی۔ سارے تے جرم لا کے میری گل سننا گوارا نہیں جہرا دالا کٹے وہی گل سننا گوارا نہیں جڑا رنڈا کٹے وہ سے بہت انہوں نے ایک سی کہ گنجے جن تک جو کچھ ایسی نہیں پیچھے پیچھے طاقت نہ نہ ہوتی ہوتی کوئی کوئی گل ہاتھ لا گستاخ گستاخ کے پھر اصل نہیں جانتے تصا بھی جانتے ہو لیکن منہ منہ لکا کے کدی گل کر لیں <laughs> کیوں اللہ اللہ اللہ خوب سرکار کے دکھ میں آواز آئے گی کسی طرح سے جو لکھے اور سارے اللہ اکبر اللہ دے ولی لوگ نا پہلے کیونکہ وہ سچے لوگ سب اللہ رسول وفا خاص اللہ رسول اللہ وفادار سن بے وفائی انہوں نے نہیں سی ساڈے بے وفائی ہے منافقت انہوں نے کل وہ پیارے لوگ نا پہلا جدو کسی کو مرید کرتے سن تو وہ یہودی کے قانون نظام تہذیب کا انکار کرا سن مخالفت کرا سن تو پھر بیٹھ کرتے ہوں ایسا فرق پی گیا کہ ہوں پہلے وہ نظام اس کی ساری لانت کی تاریخ کرا موافقت کا پہلو آپ کو بیان سننا اگلے کو زندگی کے اندر لا عیسر روڈ تحقیق ہے اس کے اندر ایک اللہ کا فقیر ہوا ہے نقش بندی سلسلے کا آج کو کوئی ڈیڑھ دو سو سال پہلا دو سو سال پہلا انہوں نے نام سکھا جا حسن سباب لگے گا خاجہ حسن سباب سارے سکھا ہندو نے آپ کو پچا کرا دے جبر ہندوان کرتا جبرن کرتے ہندو محمد بخش رحم اللہ آپ کی شخص بڑی بڑی مشہور کتاب ہے کسا بڑھیا بڑھیا کاسا ہے سارے بندے شوق لوگ پڑھ کے چھوڑ دیں ہاں جی، چھوٹے لوگ جی، اپنے آ کے نہیں اپنے کو بچارا پہنچ گیا لاگے کا سے اس نے نے میاں صاحب علم سمندر بتایا اسے عربی تھلے تھلے فارسی پنجابی شیر ان ان شاء اللہ کی چلک میرا جلسہ ہو گیا دربار کھڑی شریف بالکل نام اگلے دن درخت میلان کا کرنا ان شاء اللہ رحمان شان میاں محمد میاں صاحب کا دربار ہونا میاں صاحب کی شان ہو رہی ہے کتاب بزار پرانی اطبار لبھی یہ چیزیں لگے